ابراہیم بن ابی ابلا کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن ام حرام انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے اپنے اوپر گندمی رنگ کا اونی ریشمی کپڑا لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے کندھوں کی طرف اشارہ کیا جس سے کثیر بن مروان نے سمجھا کہ وہ چادر مراد لے رہے ہیں حدیث نمبر چودہ سو ترپن مسند احمد